یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمر بن ابی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے قعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں اس پر قعب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے یہ فرمان براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو نبے